ایک حدیث ہے تاہد القرآن اشد تفسیہ ملے ملے پیو کو قرآن کے ساتھ تعاہد کرو کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ تیز سے بھاگنے والا ہے جتنا کہ اونٹ بھاگتا ہے رسی توڑا کر تو جس کے جو کمنٹیٹرس ہیں اس حدیث کے انہوں نے اس معنی میں لے لیا کہ جو حافظ ہوتے ہیں قرآن کے وہ اس کو بار بار پڑھائیں ایک بہت حافظہ کر لیا نہ پڑھائے تو بھول جائے گا تو اس کو وہ لیتے ہیں حافظ کے بارے میں اور پہلے زمانے میں قرآن کے حافظ سبھی ہوا کرتے تھے اب کہا جاتا ہے نا حافظ تو پہلے حافظ کہا تھا حافظ کا مطلب ہوتا تھا حدیث کا حافظ جس حافظ ابن تیمیہ اس کا مطلب نہیں کہ حافظ ابن تیمیہ قرآن کے حافظ حدیث کے حافظ اس زمانے میں قرآن کے حافظ سب ہوئی کرتے تھے سب ہوتے تھے تو اس کو اسی معنی میں لے لیا کہ قرآن جو تم نے حفظ کیا ہے میمورائز کیا ہے تو اس کو بار بار پڑھتے رہے بار پڑھتے رہے وہ نکل جائے گا مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب اس کا نہیں ہے تو وہ تاؤت کے معنی کیا ہیں تاؤت کے معنی ہیں مضبوطی سے پکڑنا بلکہ میں مسلسل طور پر اس کے بارے میں کوئی صحیح لفظ میرے پاس نہیں ہے اس کی تعاون کو بتانے کے لیے اس میں لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا میں ایک وشاس سے تو بتا سکتا ہوں کہ میں ایک بتا جب جون پور میں تھا تو ایک صاحب ملے تھے تو وہ غالب کے بڑے فین تھے تو ہمارے پاس اکثر آتے تھے اور غالب کے جو اشعار ہیں اس کے کچھ انوکھے معنی بتاتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ غالب کے اشعار ہم نے پڑھے لیکن آپ بڑے انوکھے معنی بتاتے ہیں کیسے تو انہوں نے کہا کہ میں سوا سونے کے برابر غالب کے اشعار اپنے معنی میں دہراتا رہتا ہوں اسی کو سوچتا ہوں اسی کو دہراتا ہوں اسی پر غور کرتا ہوں یعنی کنٹمپریشن کا میرا وہی وہ بن گیا ہے سینٹر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کے معنی کے لیے وہ میمورائزیشن کے لیے نہیں ہے جب میں نے اپنی زندگی میں اس قسم کو ایک انسان پایا جو تعاہد کرنے والا وہ تھے مولانا جئی حسن ندوی وہ رامپور میں ہوتے تھے ہم ان کا وہاں کلاس چلتا تھا کلاس چار سال کا کورس تھا چار سال میں پورا قرآن پاتے تھے چار سال میں میں اسٹوڈینٹ تو نہیں تھا لیکن میں ایسے جا کر کے بیٹھا کرتا تھا سنتا تھا اور بہت سی باتیں میں نے میں نے خود بھی میرے پاس کاپی ہے تو لکھا ہے میں نے ان کی کچھ باتیں کچھ باتیں زیادہ نہیں برابر وہ قرآن پر سوچتے تھے مثلا عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے اس کا نام ہے اقرب الموارد دو والوم میں تو ان کے سیاح رکھے رہتی تھی رات دن وہ اس کو تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو اچھی عربی جانتے تھے وہ لیکن پھر بھی نون ورڈ کو پھر سے دیکھتے تھے پھر سے دیکھتے تھے بہت انوکھی باتیں بتاتے تھے ان کی ایک بات میں نقل کی ہے تسکل القرآن میں ان کی ایک بات اور وہ ہے یوسف نے اپنے بردر کو جو اپنے پاس رکھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا تو ساری تفسیروں میں وداؤٹ اینی ایکسپشن جو بتاتے ہیں اس لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو چور بنایا چور رکھا اپنے پاس وداؤٹ اینی ایکسپشن ساری تفسیریں انہوں نے اتنی اچھی تفسیر اسی کی ہے کہ اس کو میں نے تذکر قرآن میں سمجھا تذکر قرآن میں وہی ایک چیز ہے جو ان کی ہے اور سب روایتی اس کو اس لیے کہ سوچتے تھے سوچتے تھے سوچتے تھے تو ان کو سوچتے سوچتے ایک بات سامنے آئی کہ قرآن میں یہ ہے لفظ کہ فجال سقایت پیرا لیاقی یوسف نے اپنا سقایا بھائی کے سامان میں رکھ دیا یا سقایت پیرا لیاقی اپنا سقایا سقایا کے معنی پیالا جیسے گلاس سمجھ لو تو اس کے بعد جب وہ نکلتے ہیں وہاں سے قافلہ وہاں سے تو آواز دیتے ہیں وہاں دربار کے لوگ تم لوگ چور ٹھہرو تو تو جائے جائے گی گی اس میں جو لفظ ہے انہوں نے یہ کہا تھا جو روکا تھا نا کہ تم نے سوا جو ہے ملک کا اس کو چوری کر لیا سوا چاندی کا ایک بالٹی سمجھو چاندی کا ایک برتن تھا بالٹی جیسے اسی سے پہلوانے میں ناپ کر کے سمجھ دیا تھا یعنی تولنا بھی ہوتا تھا ناپنا بھی ہوتا تھا تو وہ بادشاہ کے دربار میں تھا وہ کچھ سے ناپ کر کے لوگوں کو کر دے اس کا نام ہوتا سوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے سواگ چوری کر لیا ہے تم ٹھہرو تو سواگ کی تلاشی لینے کے سب کے سامان کھولے گئے سب کے سامان پھر اس کے بھائی کا سامان کھولا گیا تو اس نے کہا کہ سمستا خراب میں آیا یہ ضمیر کہتے ہیں کہ تلاش کر رہے تھے سوا جو مذکر ضمیر جس کی ہونی چاہیے اور نکلا منس ضبیر یعنی یہ عربی میں ہوتا ہے یہ انگلش میں تم نہیں سمجھو گی اس کو یہ عربی میں ہوتا ہے ایسا تو کہ وہ تلاش تو کر رہے تھے سوا اور نکلا سکایا چونکہ ضمیر میں ہے انہوں نے پکڑا نہیں اس کو یعنی اس میں جو ہے کہ یہ نہیں کہ سکایا نکلا بلکہ صبح تخرا یعنی مونس کی ضمیر سے کہا گیا کہ وہ نکلا تو ضمیر کو الگ کر کے اگر ہم بولے تو کہیں کہ وہ تلاش کر رہے تھے سوا اور نکلا سکھایا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اصل قصہ یہ ہے یعنی سارے اس غور کرتے کرتے سارے غور کرتے کرتے کہ جب سامان کو دے دیا گیا تو اس دوران سامان ان کو دیا گیا ایسا ہوا تو سوا جو تھا کہیں مس پلیس ہو گیا مس پلیس ہو گیا تو ان کے جانے کے بعد لگے دیکھنے تو سواب ملا نہیں کیونکہ وہاں تو بہت سا سامان غلہ ہوتا ہوگا گلے کا بہت ذرا کاروبار ہوگا تو انہوں نے کہا کہ مس کے وہ وہ وہ نہیں نہیں جانتے تھے میں اس کو کہتا ہوں مس پلیس تو وہ مس پلیس ہو گیا تو ان کو شک ہوا کہ انہوں نے چاندی کا تھا اٹھا لے گئے تو تلاشی لی لیکن تلاشی لینے میں جو چیز نکلی وہ زمبیر مونس تھی مجھے تمہیں سکھایا تھا وہ اس کے بعد دیکھو اس قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے یہ تدبیر کی یوسف نے نہیں کی تو اس میں ہوا یہ کہ ان کارندوں نے یہ کہا کہ چلو بھائی تم تم نے چوری نہیں کیا لیکن سکایا تو نے چوری کیا یعنی ان کا اپنا فیصلہ تھا یہ یوسف کا نہیں کہ تم نے سواگ تو نہیں چوری کیا لیکن تم یہ سکایا چوری کیا تو پکڑ لے گئے تو وہاں کا جو لا تھا مصر کا اس زمانے میں وہ یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کا سامان چوری کرے تو وہ اس آدمی کے حوالے کر دیا جائے کچھ دن اس کی وہ خدمت کرے تو یہ سب دربار والوں نے یہ سب کیا اور یوسف چپ چاپ رہے تو اسی کزال کے دن آئے یوسف خود یوسف نے اس کو مینج کیا ہو ایسا نہیں لوگ یوسف نے مینج کیا ایسا نہیں یوسف تو ایک اس کا وہ انڈیفرنٹ بن کر کے آبزرو کر رہے تھے صرف تو اس طرح سے درباری نے پوچھا ان سے بھائی سے کہ تمہارے چھوٹے بھائی نے کس سامان میں سکایب ملا تو اب کیا کیا جائے کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں جہاں سے وہ آئے تھے کنا ہمارے ملک میں قانون ہے کہ اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے تو اس میں یوسف کا کوئی رول نہیں ہاں کچھ بھی رول نہیں اچھا مطلب دادا یوسف نے پلان نہیں کیا تھا یہ سب ہرگز نہیں یوسف نے یہ کیا تھا ہاں یہ بھی دیکھو یوسف نے یہ پہچان لیا تھا کہ بڑا چھوٹا بھائی ہے لیکن بتایا نہیں تھا تو یوسف نے جب سامان باندھا گیا تو ایک ازرائے محبت اس کو کچھ کھانے پینے کی چیز اور ایک گلاس رکھ دیا اس کے اس میں زیادہ سکایا تھا پھر لیا خی کچھ کھانے پینے کی چیز کچھ ہوگی روٹی وغیرہ اور وہ پینے کا پیالہ یا سمجھ لو وہ رکھا تھا انہوں نے لیکن چور بانے کے لیے وہ تو برادر جذبے سے رکھ دیا تھا یعنی میرا بھائی ہے اس لحاظ سے رکھ دیا تھا تو پھر بقیہ جو کہانی ہے وہ کہانی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اسی لیے قرآن میں بقدار کا کدنا اس لیے اللہ نے تدبیر کی یوسف کے لیے لیکن کسی کمنٹیٹر نے اس بات کو پکڑا نہیں یہ صرف جیسے ندی پکڑا تھا یہ مثال ہے تعاون کی بابا سوچتے سوچتے تھی سوچتے تھے تو سوچتے سوچتے یہاں پہنچا ان کا دماغ لیکن جب یوسف نے اس میں رکھا تھا ایز اے بردرلی جیسچر تو جب ان کے بھائی سامان میں سے وہ نکلا تو یوسف نے کیوں نہیں بولا کہ وہ تو میں نے اپنے بھائی کے لیے رکھا تھا نہیں تو ان کو بولنے کی ضرورت کیا تھی بھائی اگر کسی اور کے فیصلے سے بھائی کو دیا جا رہا ہے تو بول کے بات کیوں میں نے تم کو تعاوت کی مثال دی کہ حدیث جو تعاوت ہے اس کی ایک مثال ہے بہت سوچتے رہے ہو تب یہ پانی نکلا جس کو بھی پڑھو نا کسی بھی عربی یا غیر عربی کو سب بتائیں کہ گرو نے چور بنایا ہو اس میں مطلب کسی ایکسپشن نہیں مطلب یوسف نے اپنے بھائی کے سامان میں ایز اے بردرلی لو ایک آبجیکٹ رکھا اور سائملٹینیسلی یہ ہوا کہ جو درباری تھے ان کا کوئی آبجیکٹ مسپلیس ہو گیا دوسرا آبجیکٹ تو وہ دوسرا آبجیکٹ وہ جب ڈھونڈنے لگے تو یوسف کے بھائی کے اندر یہ فرسٹ آبجیکٹ نکلا جو ان کے بھائی نے رکھا انہوں نے کہا کہ تم نے شاید یہ چرایا ہوگا کہ چلو تم نے سوا تو نہیں چڑھایا لیکن سکایا تو نہیں چڑھایا اب چلو تو یہ اب جو کنورسن ہوا نا جو ڈائلگ وہ ڈائلگ میں اس میں شامل نہیں تھے وہ صرف درباری اور وہ جو آئے تھے بھائی لوگوں سے اور درباری سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا تو حوالے کر دیے گئے تو حد یوسف ان کے بھائی, بھائی ان کو دے دیے گئے جب وہ چلے گئے وہ لوگ ان کے پاس رہ گئے وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں تب بتا دیا پہلے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ دربار شاہی میں تھے تو تخت ہوتا ہوگا اور یہ تو بےچارے گاؤں کے لوگ تھے تو پہچان نہیں پائے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو ہم نے کوئی میں ڈال دیا تھا اس میں دیکھو ایک انہوں نے یہ بات تو صرف تفسیری سے تھی میں نے ایڈ کیا کہ اللہ تعالی کی نصرت جو ہے مدد کبھی آؤٹ آف دا وے آتی ہے آؤٹ آؤٹ آف آف ایک ایک ایک سے مدد مدد ہے کہ دا وے اللہ کرے یہ وہ مسائل ہے کہ آؤٹ آف دا وے اس میں ہمیں بہت ہوپ ہمارے لیے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ ہم وہاں مجبور ہوں گے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارے بس کا کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دا وے وہاں پر سوالات پیدا کرے گا کہ وہ ہمارے کام بن جائے out of the way out of the way تو یہ صرف یوسف کہانی نے اس کو یوسف کہانی تو بتایا تھا میں کہتا ہوں کہ وہ قرآن کی کوئی آیت پرٹیکولر ہو تب بھی وہ جلد ہوتی ہے یوسف کہانی ہمارے لیے بھی شوق ہے آؤٹ آف دا وے جا کر کے میں خود اپنی زندگی میں کیسے واقعات میرے پاس ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کر اللہ نے مدد کی تو قرآن کی تمام آیتوں کے بارے میں میرا ماننا ہے کہ چاہے وہ پرٹیکولر سینس میں ہو تب بھی اس میں جنرل سینس ہوتا ہے اس طرح ہمارے لیے ہو جاتا ہے تم کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچیس اکتوبر کو جو وہاں پر آئی آئی ٹی میں جو پروگرام ہوتا تو قرآن میں ایک قصہ بتایا گیا ہے کہ موسا گئے فرعون کے دربار میں تو فلاؤ نے کہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا وہ ایمپرر تھا وہ اس زمانے میں ایجپٹ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا آج ہے بہت بڑا سال لیبیا اس میں شامل تھا اور سیریا شامل تھا تو ایمپرر تھا وہ تو سارے دربار جو ہے بالکل سناٹے میں گئے تو قرآن میں ہے کہ ایک آدمی اٹھا من آل فرون یک تم ایمان ہو کہ ان کے درباریوں میں ایک شخص تھا جو موسا پر ایمان لا چکا تھا کہ وہ ایمان چھپائے ہوئے تھا اس وقت بول پڑا وہ اور جب وہ بول پڑا تو فرعون چپ ہو گیا تو میں کہوں گا کہ یہ ایک قصہ اپلائی ہوتا ہے ان کو کہ جب ان کہا کہ یہ کہا کہ شروع کیا انہوں نے تو سب بالکل وہ ہو گئے ایسا ہوا تو نہیں ہوتا ہاں، بالکل موڈ بدل گیا تھا بالکل سب کچھ چینج ہو گیا پہلے وہ لوگ ابھی سے انداز بول رہے تھے پھر سارا ختم کر تو وہاں پہ جب وہ آدمی کھڑا ہوا یہ تو سے ایک شخص ہے اور وہ ایسا کہہ رہا ہے تو پھر فیون چپ ہو گیا تو وہ قصہ یہاں اپلائی ہوا اس میں دیکھو اس قصے میں اس کا جنرل اپلیکیشن یہ ہے کہ ایسی سچویشن کریٹ ہو اور تم اگر وہاں کھڑے ہو جاؤ بولو سچائی تو تم کو وہ ریوارڈ ملے گا جو ریوارڈ مومن کو ملا تھا مومن رجو پرسن بائے وہ جیسے قصہ اس کی بہترین مثال ہے کہ تعاوت کیا چیز ہے دادا ایسی بات ہے یہ کہ آج تک نہیں پتا تھا کہ یہ ریئل سٹوری ہے جو آپ نے بتائی یوسف کی کہ یہ بات تھی کسی بھی کمنٹیٹر نے لکھا حتیٰ کہ مودی صاحب جو نئے زمانے کا ہے نا انہوں نے <laughs> چوری والے میں لے لیا ہمیں اسے شاہ نے چوری والے میں لے لیا اور پچھلے جتنے بہت سے پہلے والے عربی میں وہ سب لے رکھا ہے چور بنا کر قبضہ کر لیا اب ایک طرف تو پیغمبر مانتے ہیں ان کو اب پیغمبر اگر ایسا کرے کیونکہ انگلش میں یہ مذکر منڈس نہیں ہوتا یہ تم سمجھو گے نہیں یعنی ہو اور ہا ہو مذکر ہے ہا منس ہے تو اگر سوا نکلتا تو ہو ہوتا لیکن جب ہا نکلا تو وہ سکایا تھا وہ یہ چیز انگریزی میں نہیں ہوتی مطلب آبجیکٹ چینج ہو گیا اس سے میں ان سے بہت کہتا تھا کہ آپ تفسیر لکھیے کوئی تفسیر وہ لکھتے نہیں تھے یہ رائٹر ہمارے دو استاد ایسے ہیں جو رائٹر نہیں تھے حالانکہ بہت قابل تھے بہت قابل ایک یہ اور ایک مولانا اختر حسن اسلائی بہت ہاں۔ قابل